فساد کی تحقیق اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں لفظ فساد کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے لغت میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حالت اعتدال سے نکل جانے کو اور صلاح اس کی ضد ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہر وہ فعل جو عدل و صلاح کے خلاف ہے فساد ہے لیکن قرآن مجید میں عموماً اس کا اطلاق اجتماعی اخلاق اور نظام تمدن اور سیاست کے بگاڑ پر کیا گیا ہے مثال کے طور پر قرآن فرعون اور آد و سمود کو فساد کا الزام دیتا ہے سورہ فجر ترجمہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے آدھے ایرم کے ساتھ جن کے مسل ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور لشکر والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد پھیلایا پھر مختلف مقامات پر خود قرآن ہی ان کے وہ جرائم بیان کرتا ہے جن کی بنا پر وہ مفسد ٹھہرائے گئے نمبر ون فرعون کے متعلق فرمایا کہ وہ متقبر تھا اپنی رعایا کے درمیان نسلی امتیاز قائم کرتا اور ان میں پھوٹ ڈال کر ان پر حکومت کرتا تھا اور کمزوروں کو ناحق قتل و غارت کرتا تھا سورہ قصص ترجمہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا اس کے باشندوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور ایک جماعت کو کمزور کر کے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے لگا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے لگا در حقیقت وہ مفسدوں میں سے تھا وہ قبول حق سے لوگوں کو جبرن باز رکھتا تھا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا سورہ تاہا ترجمہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تو تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سلیب دوں گا اور تم دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دینے والا ہے اس نے ایک قوم کو کمزور پا کر اپنا غلام بنا لیا تھا چنانچہ جب اس نے حضرت موسیٰ پر احسان جتایا تو آپ نے جواب دیا کہ سورہ شعرا ترجمہ اور تیری وہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے یہ ہے کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنے جیسے انسانوں کا خدا بنتا تھا اور محض طاقت کے حق کی بنا پر بادشاہی کرتا تھا حالانکہ اصلی حق عدل و انصاف اور خدا ترسی کا حق ہے سورہ قصص ترجمہ اور فرعون نے کہا کہ لوگوں میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو جانتا نہیں اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے بڑائی کی اور سمجھ بیٹھے کہ گویا انہیں کبھی ہمارے پاس واپس آنا ہی نہیں ہے اس نے اپنی رعایا کی ذہنی اور اخلاقی حالت کو بگاڑ کر اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ وہ اس کی غلامانہ اطاعت پر راضی ہو گئی سورہ زخرف ترجمہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا یعنی عقل و اخلاق میں گھٹیا بنا دیا جس کے باعث انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی یقیناً وہ بدکار قوم تھی اس کی حکومت کی بنیاد ناجائز اور غلط قوانین پر قائم تھی سورہ ہود ترجمہ ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی تعمیل کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا پوائنٹ نمبر ٹو اسی طرح عاد کا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جابر اور سرکش حاکموں کی پیروی کرتے تھے سورہ ہود ترجمہ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی وہ جابر و ظالم تھے اور عدل و انصاف سے انہیں واسطہ نہ تھا چنانچہ حضرت حود انہیں ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ شعرا اور تم جس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہو جابرانہ ہی ڈالتے ہو وہ اپنی قوت کے گھمنڈ میں بغیر کسی حق کے کمزور قوموں پر حکومت قائم کرتے تھے ترجمہ ہاں میم و سجدہ وہ زمین میں حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے پوائنٹ نمبر تھری سمود کے مفسدانہ اعمال کی تشریح قرآن مجید میں یہ ملتی ہے کہ ان کے حاکم اور سردار ظالم اور بدکار تھے اور وہ انہی سرداروں کی اطاعت کرتے تھے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں سورہ شعرا ترجمہ تم ان حد سے گزر جانے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ ایسے سرکش تھے کہ ایک حق گو انسان کو صرف اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ انہیں برائیوں سے روکتا اور نیکی کی تلقین کرتا تھا پھر اس ظالمانہ فعل کے ارتکاب کے لیے قزب اور فریب کے بدترین ہیلے اختیار کرنے میں بھی انہیں باک نہ ہوا سورہ نمل ترجمہ اور اس شہر میں نو آدمی جتھوں کے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے انہوں نے کہا یارو قسم کھالو کہ رات سالے اور اس کے گھر والوں پر چھاپہ ماریں گے اور اس کے خون کے دعوے داروں سے کہہ دیں گے کہ ہم کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت کا کچھ معلوم نہیں اور ہم بالکل سچ بولتے ہیں پوائنٹ نمبر فور قرآن مجید میں قوم لوت کو بھی مفسد کہا گیا ہے اور اس کے فساد کی تشریح اس طرح کی ہے سورہ انکبوت ترجمہ تم لوگ تو وہ بدکاری کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور راز زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برے کام کرتے ہو یہ تھا اس قوم کا فساد کہ اس میں فعل خلاف فطری کا عام رواج ہو گیا تھا تجارتی شاہراہوں پر وہ ڈاکے بھی مارتی تھی اور اس کا اجتماعی اخلاق اس قدر بگڑ گیا تھا کہ کھلم کھلا اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہ تھا پوائنٹ نمبر فائیو مدین کے لوگ بھی مفسد کہے گئے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ان الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں ترجمہ سورہ آراف پیمانوں سے پورا ماپو اور ترازو میں ٹھیک تو لو لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم ایماندار ہو اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ ڈراؤ یعنی رازدنی نہ کرو تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو پھر جب حضرت شعیب نے انہیں نیکوکاری کی ہدایت کی تو انہوں نے کہا کہ سورہ ہود ترجمہ اگر تیری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے پتھراؤ کر کے مار ڈالتے تو ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین والوں کا فساد یہ تھا کہ وہ عام طور پر خائن تھے ان کے تجارتی کاروبار میں بے ایمانی بہت بڑھ گئی تھی تجارتی شاہراہوں پر جو ان کے علاقے سے گزرتی تھی ڈاکے ڈالتے تھے ایمانداروں کو راہ الہی سے روکتے تھے اور انہیں حق سے اس قدر دشمنی تھی کہ ایک سالے انسان نے جب انہیں برائیوں پر ٹوکا اور بھلائی کی طرف دعوت دی تو وہ اپنے درمیان اس کے وجود کو برداشت نہ کر سکے اور اسے سنسار کرنے پر آمادہ ہو گئے پوائنٹ نمبر سکس چوری کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب گلاس چرانے کا الزام رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف ترجمہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں پوائنٹ نمبر سیون بادشاہوں کی ملک گیری سے جو تباہی پھیلتی ہے اور اس کے اثرات سے مفتوحہ قوموں کے اخلاق میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی فساد کہا گیا ہے چنانچہ حضرت سلیمان کا خط وصول ہونے پر ملکہ صبا اپنے درباریوں سے کہتی ہے سورہ نمل ترجمہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فساد سے بھر دیتے ہیں اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں پوائنٹ نمبر آٹھ فساد کی ایک جامع تعریف قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان روابط اور تعلقات کو خراب کرنا اور ان رشتوں پر تیشہ چلانا جو فی الحقیقت انسانی تمدن کی بنیاد ہیں چنانچہ فرمایا سورہ راد ترجمہ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو قطع کرتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں انہی پر اللہ کی لانت ہے اور وہی ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے یکتاؤن ما امر اللہ بہ ایو صلاح کے معنی عام مفسرین نے بہت محدود لیے ہیں وہ اسے صرف قطع رحم کے معنی میں لیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے وہ تمام جائز تعلقات مراد ہیں جو مختلف تمدنی اور عمرانی حیثیت سے بنی نوع انسان کے افراد اور جماعتوں میں قائم ہوتے ہیں مثلا عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات میاں اور بیوی کے تعلقات دوستوں اور ہمسایوں کے تعلقات لین دین اور کاروباری معاملے کے تعلقات عہد و پیمان اور باہمی اعتماد کے تعلقات مختلف ملکوں اور حکومتوں کے تعلقات چونکہ یہی روابط انسانی تمدن کی بنیاد ہیں انہی کے بہترین طریقے سے قائم رہنے پر دنیا کے امن اور خوشحالی کا انحصار ہے اور انہی کو توڑنے اور خراب کر دینے سے دنیا میں لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قطع کرنے کو فساد سے تعبیر کیا اور اس پر لانت کی وعید فرمائی پوائنٹ نمبر نائن اس طرز حکومت کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں حاکمانہ طاقت کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کیا جائے چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ ترجمہ اور جب وہ حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا پوائنٹ نمبر ٹین صد ان سبیل اللہ کے لیے بھی جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے فساد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا سورہ نحل ترجمہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان پر ہم اس فساد کے باعث جو وہ کرتے تھے عذاب پر عذاب نازل کریں گے پوائنٹ نمبر الیون سورہ مادہ میں جن لوگوں کی طرف فساد کی نسبت دی گئی ہے ترجمہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے متعلق فرمایا ہے کہ واللہ لا یحب المفسدین اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ان کی خصوصیات یہ بیان کی ہیں سورہ معدہ ترجمہ اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور حد سے تجاوز کرنے میں اور حرام کے مال کھانے میں جلدی کرتے ہیں سورہ معدہ ترجمہ اور ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کا بیج قیامت تک کے لیے ڈال دیا اور جب کبھی انہوں نے جنگ کے لیے آگ بھڑکائی ہم نے اسے بجھا دیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ گناہ جو آدمی کے ذاتی اخلاق کو غارت کرتے ہیں اور وہ گناہ جن کا برا اثر دوسروں پر پڑتا ہے یعنی رشوت اور سود خوری جیسے ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا اور نفسانی اغراض کے لیے باہم بغض و عداوت رکھنا اور ان کی خاطر جنگ کی آگ بھڑکانا یہ سب اعمال فساد ہیں